على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز معذسام کام اللہ کے حبیب پاک دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پریشانیاں زیادہ آئی اور مخالفین اسلام آپ کے دشمن آپ کو زیادہ ستانے لگے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو کئی دلاسے دیے اور تسلیاں دی مثال کے طور پر جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو مشرقین نے کافروں نے آپ کے دشمنوں نے کہا کہ نسل آپ کی ختم ہو گئی اللہ نے سورہ کوثر کو نازل کیا انا آتوئینا کل کوسل لی لربی کا ونہر ان شانی حول ابتر ارے بچہ گیا تو کیا ہوا ہم آپ کو کوثر عنایت کریں گے قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور سورج ایک نیزے کے برابر سروں کے اوپر ہوگا اور ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے موافق پسینوں میں شرابور ہوگا اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی کسی کو پہچاننے سے انکار کر دے گا ایسے موقع پر آخا حوض کوسر کے جام اپنی امت کو پلائیں اور حوض کوسر پر کھڑے ہوں اور آپ اس کے مالک ہوں یہ کتنا اونچا مقام ہے اور اعزاز ہے کہا کہ ہم نے آپ کو کوسر عنایت کیا فصل لی ربی کا ون ہر اس کے شکرانے میں نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے اور بشارت دی اور آپ کو دلاسا دلایا ان نشانیا آکا ہول ابتر آپ کا دشمن ہے اس کی نسل ختم ہو جائے گی یہ لوگ کہتے ہیں آپ کے فرزند کے انتقال پر کہ ان کی نسل ختم ہو گئی اللہ نے کہا ابو لہب ابو جہل ادبا شیبا آج دنیا میں کہیں کوئی پتا نہیں کہ ابو جہل کا خاندان کہاں ہے ادبا کا خاندان کہاں ہے اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا ان کی نسلوں کو ختم کر کر رکھ دیا ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے دلاسے کے لیے تسلی کے لیے سور زحا کو نازل فرمایا وہ واللیل اذا سجا ماں ودا کا ربو کا وما قلا آپ کو قسمیں کھا کر بیان کیا کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں ہے ماں ودا کا ربو کا وماں خلا ولل آخرت و خیر اللہ کا من الولا اور یہ دنیا ہے پریشانیاں آئیں گی حالات آئیں گے لیکن آخرت آپ کے لیے اس دنیا سے بہت زیادہ بہتر ہے اور آگے ایک بات ارشاد فرمائی والا سعودا یوتی کا رب کا فتح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے یہ مجھے عرض کرنا ہے اللہ نے آپ کو تسلی دی بشارت دی خوشخبری دی دلاسا دیا اور دیتے ہوئے جو کئی چیزیں آپ کو آپ کے سامنے رکھی مقام شفاعت رکھا لوال حمد رکھا حوض کوثر کے مالک ہونے کو بیان کیا انہیں میں سے یہ بھی بات بیان کی کہ اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے علماء فرماتے ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ملنے سے راضی ہوں گے اور کیا ملنے سے راضی ہوں گے کیا اس بات کے ملنے سے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کسے فخر و فاقہ دور ہو جائے کیا آپ اس بات سے راضی ہو جائیں گے کہ آپ کے گھرانے سے غم دکھ درد وہ دور ہو جائے کیا آپ اس بات سے راضی ہو جائیں گے کہ مال اور دولت آپ کے گھرانے کی لونڈی بن جائے کیا آپ اس بات سے راضی ہو جائیں گے کہ آپ کا دشمن آپ کے آنکھوں کے سامنے تباہ ہو جائے برباد ہو جائے نیست و نابود ہو جائے کیا آپ اس بات سے راضی ہو جائیں گے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہمت لگانے والے ان کی عزتیں خاک میں مل جائے کیا آپ اس بات سے راضی ہو جائیں گے کہ جن لوگوں نے آپ کو بڑی قسم پرسی کی حالت میں مکہ مکرمہ سے نکالا ایک دن اللہ ان کو مکے سے نکالے آخر کس بات پر آپ راضی ہوں گے تاریخ کیا کہتی ہے سیرت کیا کہتی ہے اور ایک مشفق نبی ایک شفقت کرنے والا ایک اپنی امت پر اپنی اولاد سے زیادہ اپنے نوازوں سے زیادہ اپنے خون و جگر سے زیادہ پیار کرنے والا محبت کرنے والا اور اپنی آل اولاد کو اپنے خاندان قبیلے کو اپنی خوشیوں کو اپنی زندگی کی مسرتوں کو اپنی امت پر قربان کرنے والا پیغمبر آخر کس بات سے راضی ہو جائے گا کبھی غور کیا آپ نے کس بات سے راضی ہو جائے گا کیا امت نماز پڑھ لے کیا امت تلاوت کر لے کیا امت کے اندر خوشحالی آ لے کتنی محبت تھی آپ کو اپنی امت سے حضرت جبر امین علیہ سلا تو ایک مرتبہ تشریف لائے آخا اپنے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کر رہے تھے آپ کا بوسہ لے رہے تھے آپ کو سینے سے لگا رہے تھے جبریل امین علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو حسین چاہیے امت کی حالت بگڑ جائے گی اگر آپ کو امت چاہیے تو حسین کی بلی دینی پڑے گی حسین کی قربانی دینی پڑے گی حسین کی خون سے کربلا کی سر زمین کو رنگنا پڑے گا میں ہوتا آپ ہوتے اور دنیا کا کوئی اور نانا ہوتا دادا ہوتا کیا فیصلہ ہوتا اس کا آخا کی اپنی امت کے تعلق سے محبت اور تعلق اور دل کے اندر جگہ فرمایا کہ جبرائیل اللہ سے جا کر کہہ دو کہ حسین قربان ہے لیکن میری امت کو تکلیف نہ پہنچے اللہ نے اختیار دیا تھا اگر چاہتے تو حسین کو سینے سے لگا لیتے اور امت آزمائش میں امتحان میں اور فتنے میں اور مصیبتوں کے اندر پڑ جاتی لیکن آپ نے حضرت حسین کی شہادت کو قبول فرما لیا ایک دن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوشگوار موڑ میں تھے آدمی پر مختلف حالتیں آتی ہیں کبھی خوش رہتا ہے کبھی غمگین رہتا ہے اور کبھی اچھے موڈ میں رہتا ہے کبھی غزبناک رہتا ہے کبھی بی پی کا تارا چڑھا ہوا رہتا ہے کبھی نارمل رہتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے آپ پر طبیعتیں مختلف آیا کرتی تھی بڑے خوشگوار موڈ میں تھے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نہ نے فرمایا اے آقا اے میرے سرتاج آپ بڑے خوشگوار موڑ میں ہیں میں نے زندگی میں کوئی چیز آپ سے نہیں مانگی آج میں مانگ رہی ہوں آپ میری طلب کو پوری فرما دیجئے ایک عورت اپنے خامین سے کیا مانگ سکتی ہے ایک بیوی اپنے محبوب شوہر سے کیا تقاضا اور کیا مطالبہ کر سکتی ہے آج کی عورت ہو تو مال کا مطالبہ کپڑوں کا مطالبہ جائیداد کا مطالبہ پراپرٹی کا مطالبہ مرنے کے بعد وسیعت کہ اگر مر جائے اس کی زندگی میں یہ مکان اس کا ہوگا یہ دکان اس کا ہوگا یہی نا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی عورتوں میں اور دنیا کی خواتین میں وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ قربت کو حاصل کیا آپ کے محبت کے وافر حصے کو آپ نے پایا آپ نے نہ مال مانگا آپ نے نہ دولت مانگا نہ آپ نے روپیہ مانگا نہ آپ نے پیسہ مانگا امی جان نے کہا اے میرے محبوب میرے حق میں ایک خصوصی دعا کر دیجئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دعا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمائی آپ نے آمین کہا چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی اور خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ میرے محبوب نے نظر کرم کا معاملہ فرمایا خاص عنایت کا معاملہ فرمایا اس کے بعد آخا نے فرمایا عائشہ تم کیا سمجھتی ہو کہ یہ دعا میں نے خاص تمہارے لیے کی ہے ہاں کسی خاص فردوں میں اشخاص میں اور اکائیوں میں میں نے یقیناً تمہارے لیے کی ہے عائشہ لکھ کر رکھ لو سو مرتبہ جو دعا خاص میں نے آپ کے لیے کی ہے میں اپنی امت کے لیے روزانہ سو مرتبہ یہ دعا کیا کرتا ہوں بہت محبوب تھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امت یہ امت داڑیاں مڈا کر آخا کے دل کو تکلیف پہنچائے یہ امت یہود و نصارہ کے لباس کو پہن کر آپ کے دل کو ٹھیس پہنچائے یہ امت نبی کے روزے کی جالی کے سامنے کیمرے استعمال کر کر نبی کے دل کو زخمی کرے یہ امت سنتوں کے جنازے نکال کر آخا کے دل کو ٹھیس پہنچائے یہ امت اغیار کے طریقوں کو اپنا کر آخا کے طریقے اپنی محفلوں سے مجلسوں سے اپنے گھروں سے نکالے یہ اور بات ہے لیکن آخا اپنی امت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں بے پناہ تعلق رکھتے ہیں آخا کے بارے میں اللہ نے جو عنایتیں اللہ نے جو مہربانیاں فرمائی ان میں سے ایک بات یہ بھی فرمائی والا سعود کا یوتی کا رب کا پتروا اے محمد آپ جب تک خوش نہ ہوں گے رب کی عنایتیں اور رب کے عطا کے دروازے بند نہیں ہوں گے جب آپ کا تعلق امت کے ساتھ یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں سے زیادہ اس امت سے محبت کی ہے آپ نے اپنی اولاد سے زیادہ اس امت سے تعلق کو جتایا ہے آپ نے اپنے نفس سے زیادہ اپنے وجود سے زیادہ قرآن کریم اس بات پر گواہ ہے لال کا باقی ان نفس کالا آسار علم یؤمنو منو بحاظ الحدیث اصفا اگر یہ ایمان لے کر نہ آئیں تو کیا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اپنے وجود کو ختم کر کے رکھ دیں گے آخا نے اپنے آپ کو اتنا تھکایا اپنے وجود کو اتنا مٹایا اللہ کی شان رحیمی اللہ کی شان کریمی جوش میں آ گئی اور کلام پاک کی آیت نازل ہوئی لال کا باقی اور نفس کا اللہ آثارین ان کے پیچھے اپنے آپ کو مٹا دیں گے اپنے وجود سے زیادہ اپنی شخصیت سے زیادہ اپنے جان سے زیادہ اپنی امت کو پیارا رکھا وہ اپنی امت کے بارے میں کس چیز سے راضی ہوگا صوفا یوتی کا رب کا پترزہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شان عطا کا دروازہ بند نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ تم راضی نہ ہو جاؤ اور آقا راضی نہیں ہوں گے جب تک ایک ایک فرد امت کا جہنم سے نکل کر جنت میں نہ چلا جائے یہ آقا کی مرضی ہے یہ آقا کی آخری خواہش ہے یہ آقا کا منشا ہے کیا دنیا میں کوئی ماں ایسی ہے کہ اس ماں کے آنکھوں کے سامنے اس کی اولاد کے لیے آنکھ کو تیار کیا گیا ہو اور اس آگ کے اندر اس اولاد کو داخل کیا گیا ہو اور اس سے پوچھا جائے اور اس کے سامنے یہ تقاضا رکھا جائے کہ ہم تم سے اس وقت تک جو ہے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنی رضامندی کا اظہار نہ کر دو یہ ماں یہی کہے گی کہ میرے بچے کو آگ سے چھٹکارا دے دو میرے بچے کو اس جھلسنے سے اور اس آگ کی تپش سے نجات دے دو ماں اپنی اولاد کو آگ میں داخل ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتی آخا اپنی امت کو پلسی رات پر گرتے ہوئے اور پلسی رات پر کٹتے ہوئے جہنم کا لہو پیتے ہوئے جہنم کا پیٹ پیتے ہوئے آخا دیکھ نہیں سکتے آخا دیکھ نہیں سکتے علماء نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ دلی کی جامع مسجد کے اندر ایک فقیر کو بڑی تندستی لگی اور بڑا فخر و واقع لگا بڑی بری حالت آئی تو وہاں دلی کی جامع مسجد میں سیر و تفریح کرنے کے لیے سیاح آتے ہیں وزیٹرز آتے ہیں غیر ممالک والے آتے ہیں تو اس نے ایک کام کیا کہ ایک جو ہے انگریز کا بٹوا اور اس کی پاکٹ کو اس کے جیب سے نکال لیا بحالت مجبوری لیکن جب اسے کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ڈالر تھے اور سکے تھے روپیے تھے چاہتا تو وہ خرچ کر سکتا تھا لیکن اس کے ہاتھ کپ کب آ گئے اور اس نے پرس کو بند کر کے رکھ دیا اور تلاش کر اعلان کر کر اس انگریز کو واپس کر دیا اس انگریز نے بھی اعلان کیا ہوا تھا کہ جس کو روپیہ چاہے لے لے ڈالر چاہے لے لے لیکن اس کے اندر میرا پاسپورٹ ہے اور اس کے اندر میرے ضروری کاغذات اور ڈاکومینٹس ہیں وہ واپس کر دے تو یہ یہاں تلاش رہا تھا وہ وہاں اعلان کر رہا تھا آمنا سامنا ہو گیا انگریز نے جب اپنے بٹوے کو کھول کر دیکھا اور پرس کو کھول کر دیکھا ایک ڈالر ایک روپیہ اور ایک سکے کی اس میں کمی نہیں تھی انگریز نے کہا تمہارا اختیار تھا کہ تم جو چاہے کر سکتے تھے لیکن ایک سکے کی اس میں کمی نہیں ہوئی تو اس فقیر نے بتایا کہ میں نے سنا کہ قیامت کے دن کہ مجرموں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا قیامت کے دن چور اچک کے بدماش نبی کے نافرمان اسلام کے دشمن اللہ کے دشمن پل شراغ پر گر کر جہنم میں گریں گے میں آج کے فخر و فاقے کو برداشت کر لیتا ہوں قیامت کے دن میرے محبوب قیامت کے دن میرے آقا قیامت کے دن میرے جو ہے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے منہ کے بل گھسیٹ کر بیڑیاں لگا کر مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا مجھے جتنی تکلیف ہوگی میرے محبوب کو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی یا اللہ جس امت کے لیے میں نے تائف کے اندر پتھر کھائے تھے اے اللہ جس امت کے لیے میں نے اپنی بیویوں کو بھوکا رکھا تھا اے اللہ جس امت کے لیے میں نے فاطمہ کو تڑپایا تھا اے اللہ جس امت کے لیے میں نے کربلا کی سرزمین کو خون سے رنگین کر دیا تھا اے اللہ جس امت کے لیے میری آل اولاد اہل بیت نے جس کی تہارت اور جس کی پاکیزگی اور جس کی تقدس کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں انہوں نے جب پانی مانگا پیاسے تھے ان کے حلق کے اندر اور ان کے جو ہے گلوں پر تیر کو پیمس کر دیا گیا آج کوئی چوری کے اور کوئی داڑھی منڈانے کے کوئی نماز چھوڑنے کے جرم کے اندر ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جا رہا ہے یہ مجھے آپ کی حالت برداشت نہ ہوتی اس لیے میں یہ پرس تمہیں لوٹا رہا ہوں یہ پاکٹ تمہیں لوٹا رہا ہوں قیامت کے دن داڑھی منڈوں کا انجام قیامت کے دن بے پردہ رکھنے والوں کا انجام قیامت کے دن جورو اور کی غلامی کرنے والوں کا انجام قیامت کے دن مال و دولت کی پجاریوں کا انجام قیامت کے دن دنیا کے حریص لالچی کتوں کا انجام قیامت کے دن سیاسی ایوانوں کے پجاریوں کا انجام بڑا خراب ہوگا ایک لمحے کے لیے غور کرے مجھے تو جہنم کا لہو پینا پڑے گا جہنم کا پیپ پینا پڑے گا جہنم کے انگاروں میں جلنا پڑے گا میرے محبوب کی حالت کیا ہوگی میری ماں کی حالت کیا ہوگی جب پولیس والے میرے منہ پر جوتے مار رہے ہوں گے میرے باپ کی حالت کیا ہوگی میری بیوی کی حالت کیا ہوگی جب مجھے ننگا کر کر کرنٹ کے شارٹ دیے جا رہے ہوں گے میرے اوپر پاخانہ ڈالا جا رہا ہوگا میں تکلیف کو برداشت کر لوں گا لیکن میری ماں پر کیا گی ماں کی مامتا کی لاج رکھنے والوں بیوی کے دکھ کی لاج رکھنے والوں ماؤں سے دنیا بھر کی ماؤں کی مامتا ایک طرف اور آخا کی محبت اور آخا کی شفقت اپنی امت سے ایک طرف والا سوفا تی کا رب کا پتر دا اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی جب تک دینا بند نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں آپ راضی اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک کہ امت کے ایک ایک فرد کو جنت کا پروانہ نہ مل جائے مغفرت کا پروانہ نہ مل جائے جہنم سے کلاسی کا پروانہ نہ مل جائے محض آخا کے چاہنے پر ایسا نہ ہوگا آخا کے چاہنے پر اگر ایسا ہوتا ابو طالب جنت میں جاتے آخا کے چاہنے پر ایسا ہوتا آپ کے خاندان قبیلے والے جنت میں جاتے اللہ کے یہاں میزان عدل لگایا جائے گا ترازو لگایا جائے گا انصاف کیا جائے گا مس آلہ خیر یرا ذرہ برابر جو نیکی کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے وہ امیامل مسخالا ذرا تین جو ذرہ برابر گنا کرے گا اللہ اس کا ماخذہ فرمائیں گے محض یہ دیکھ کر کہ آخا کو دیکھ کر امت کو بخش دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا اور آخا کی تمنا یہ کہ امت کا ہر فرد جنت میں چلا جائے اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں وہ چیزیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی جو اور امتوں کو عنایت نہیں فرمائی اللہ نے رحمت کا اشرا دیا اللہ نے مغفرت کا اشرا دیا اللہ نے جہنم سے خلاصی کا اشرا دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم باب شان عطا کے دروازے کو بند نہیں کریں گے تو اللہ نے دنیا میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کا اشرا دے کر بخیرت کا اشرا دے کر جہنم سے خلاصی کا اشرا دے کر اسباب دے دیے کہ آپ راضی ہوں گے کب جب امت جہنم سے نکلے گی آپ راضی ہوں گے کب جب امت آپ کی جنت میں چلی جائے گی امت کو نقصان کس سے پہنچتا ہے شیطان سے آخا گواہ رہنا فرشتوں گواہ رہنا اس مہینے کے اندر ہم شیاطین کو گرفتار کر لیتے ہیں امت کو نقصان پہنچتا ہے کس سے نفسانی خواہشات سے کہا کہ پیٹ بھرے گا نہیں امت بھوکی رہے گی امت پیاسی رہے گی یہ نفس کا شیطان اور یہ نفس کا نفس امارہ یہ قابو میں رہے گا لہذا امت کو بھوکا رہ کر رکھ کر اور پیاسا رکھ کر ایک بڑے شیطانوں کو قید کر دیا اور سینے میں جو نس امارہ کا شیطان ہے جو انسان کو برائیوں کی طرف اور انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اس پر بھی پابندی لگا دی ارے بھائی ایک آدمی کی نگاہ عورت کی طرف جائے گی کیوں تاکہ اس سے ملاقات کرے اس سے ہم بستری کرے اس سے مباشرت کرے اس سے محبت کی باتیں کرے لیکن جب پیٹ خالی ہے اور نس تڑپ رہا ہے اور جان کے نالے پڑے ہیں حلق سوکھ کر کاٹا ہو گیا ہے کیسی لیلا اور کیسی محبت کی باتیں کیسی مباشرت کیسی ہم بستری ان چیزوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے پہرا لگا دیا سیاتی کو آسمان پر قید کر دیا نفوس کو بھوک کے ذریعے سے پیاس کے ذریعے سے شہری تاریخ کا بارڈر لگا کر اللہ تعالیٰ نے ان پر پہرا لگا دیا ارے جہنم کے دروازے کھلے رہیں گے اندر کی چیزیں دکھیں گی تو آدمی کے قدم جہنم کی طرف جائیں گے ہم نے جہنم کے دروازے بند کر دیے اور انسان جب جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا وہاں کی ہوروں کو دیکھے گا وہاں کے باغات کو دیکھے گا وہاں کی نہروں کو دیکھے گا وہاں کی خوشبو کو سونگے گا رمضان میں جو جنت کی خوشبو کو سونگے نہیں رمضان میں جو جنت کے مزے پائے نہیں رمضان میں جو جنت کی نعمتوں کا دیدار نہ کرے میرے اللہ کی قسم اس نے ایمان کا ذائقہ چکا نہیں وہ بھوکا رہا وہ پیاسا رہا وہ فاخا کرتا رہا وہ تراوی کے اندر اٹھک بیٹھک کرتا رہا رمضان دل لگا کر محنت کے ساتھ جی لگا کر اللہ سے پیار کر کر جس طریقے سے روزہ رکھنا ہے روزہ رکھے جس طریقے سے نماز پڑھنا ہے نماز پڑھے تراوی پڑھنا ہے تراوی پڑھے تلاوت کرنا ہے جی لگا کر کام دو طریقے سے کیے جاتے ہیں آپ کا گاڑی کا ڈرائیور ہے فور ویلر کا ڈرائیور ہے یا گھر کا صفائی کرنے والا کوئی خادم ہے کوئی نوکر ہے وہ من میں آئے جیسا صاف کر رہا ہے جھاڑو لگا رہا ہے آپ دیکھ کر پہچان لیں گے اور کہیں گے بھیا ذرا دل لگا کر کام کرو اور گاڑی جھٹکے لگ رہی ہے آپ کہیں گے ڈرائیور صاحب سے بھیا ذرا دل لگا کر گاڑی چلاؤ تمہارا خیال کہاں ہے بیوی بچوں کی طرف ہے گانوں کی طرف ہے فلم کی طرف ہے کہتے نہیں کہتے گاڑی تو چل رہی ہے لیکن دل نہیں لگا ہوا ہے اور صفائی تو ہو رہی ہے لیکن دل نہیں لگا ہوا ہے روزہ تو رکھ رہے ہیں نماز تو پڑھ رہے ہیں رمضان میں داخل ہو چکے ہیں اللہ کے رحمت کے اشرے میں ہم جو ہے داخل ہو چکے ہیں لیکن دل سے کام نہیں کر رہے ہیں آقا نے فرمایا اسیام جنتم جنت مالم یا کہ یہ روزہ ڈھال ہے گناہوں سے ڈھال ہے اللہ کے عذاب سے ڈھال ہے جہنم کے انگاروں سے ڈھال ہے جب تک کہ اس کو توڑا نہ جائے صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسے ٹوٹ جاتا ہے روزہ ہے زبان غیبت سے خاموش نہیں ہے روزہ ہے آنکھ کا روزہ نہیں ہے کان کا روزہ نہیں ہے ہاتھوں کا روزہ نہیں ہے دل کا روزہ نہیں ہے خیالات کا روزہ نہیں ہے بس شہری کر لیا بھوکے رہ گئے پیاسے رہ گئے اس تاری پر ایک بھوکے جانور کی طرح سموسوں پر ٹوٹ پڑے کھانے پینے کی چیزوں پر ٹوٹ پڑے اور صرف یہ کہ کھانے پینے کے ایک اوقات کے نظام کو ٹائم ٹیبل کو ہم نے بدل لیا شہری میں یہ سوچ کر کہ دوپہر میں کھانا نہیں ملے گا ناشتے میں کھانا نہیں ملے گا خوب ڈنڈے تک کھا لیا افتاری میں یہ سوچ کر کہ ہم نے زہر میں کھانا نہیں کھایا خوب ٹوٹ پڑے رمضان میں جو چیز اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں آج کا مسلمان الٹی چال چل رہا ہے الٹی چل لگا رہا ہے رمضان میں کم کھانے کم پینے اور پیٹ کی کم پوجا کرنے کا حکم دیا لیکن مسلمان رمضان میں جتنا پیٹ کی پوجا کرتا ہے گیارہ مہینے نہیں کرتا جتنے لذیذ قسم کے کھانے الگ الگ قسم کے کھانے شہری کے اندر افطاری کے اندر یہ بناتا ہے اور دنوں کے اندر نہیں بناتا جتنے فروٹ یہ استعمال کرتا ہے اللہ نے کہا کہ رمضان کا مہینہ فقر و پاکے کا موانست کا اپنے آپ کو بھوکے رکھنے کا مجاہدہ کرنے کا لیکن الٹی چال چل رہا ہے مسلمان اور کہا یہ کم سونے کا مہینہ شہری میں کیا جگہ اور دو رکعت تحجد کی ٹھونگے کیا ماری فجر کی نماز جماعت سے کیا ادا کی ایک بہت بڑا احسان اللہ پر کر دیا دین پر کر دیا نبی کی شریعت پر کر دیا گھنٹوں سوتا رہا کم سونے کا نام رمضان کم کھانے کا نام رمضان کم پینے کا نام رمضان مجاہدہ کرنے کا نام رمضان الٹی چال چل رہا ہے مجاہدہ کہاں مجاہدہ کھانے کے دسترخوان پر بستر پر اتنا سویا کہ بستر تنگ آ گیا دسترخوان پر اتنا ٹوٹ پڑا کہ دسترخوان دعا کرنے لگا سب کچھ الٹا ہو گیا ہے بابلا اور مزید یہ کہ تیاریوں کے اندر بازاروں کی رونق کو بڑھا دیا تیاریوں کے اندر مسجد سے غافل ہو گیا ٹی وی بند نہیں ہوئی گانے بند نہیں ہوئے ایسے روزوں سے کیا فائدہ اسی لیے آقا نے فرمایا اسیام و جنا مالم یقری روزہ ڈھال ہے لیکن جب ڈھال ڈیفنس کا آلہ سوراخ پڑ جاتا ہے چھتری میں سوراخ پڑ جاتا ہے تو بارش <coughs> اس کے اندر آنے لگتی ہے چھت خراب ہو جاتی ہے شیٹیں ٹوٹ جاتی ہیں کویلیاں ٹوٹ جاتی ہیں مولڈنگ کے اندر سوراخ پڑ جاتا ہے برسات کا پانی آنے لگتا ہے آج لوگ بھوکے ہیں آج لوگ پیاسے ہیں آج لوگ جگہ جگہ اپارٹمنٹ کے اندر ہوٹلوں کے اندر گوڈانوں کے اندر پانچ دن میں آٹھ دن میں ایک اشرے میں تراوی کو بوجھ سمجھ کر اللہ کے کلام کو بوجھ سمجھ کر جا کر پڑھ کر شاپنگ کے لیے اپنی عورتوں کو لے کر نکلنے کے لیے تراوی سے آزاد ہونے کے لیے اور رمضان کی رحمتوں اور رمضان کی برکتوں کو لانت سمجھ کر بوجھ سمجھ کر چھٹکارا پانے کے لیے اللہ سے خاص دعا کرے اللہ تبارک تعالیٰ اس لانت سے امت کی حفاظت فرمائے مسجدوں کی رونقیں ختم ہو گئی مسجدوں کی جماعتیں ختم ہو گئی لوگ جا کر ایک اشرے میں آٹھ دن میں کلام پاک کو بوجھ سمجھ کر حیدرآباد کا اخبار آج میں انٹرنیٹ پر پڑھ رہا تھا آخری صفحے کے اندر اعلان تھا کہ آج ختم قرآن ہے پانچویں تراوی کے اندر ختم قرآن ہے یعنی پانچ رات کے اندر قرآن ختم کر کر وہ اپنی قرآن کے توق کو گلے سے نکال کر آزاد ہونا چاہتے ہیں ایسے رمضان کی لذت کہاں ملے گی ایسے رمضان کا مذاق کہاں ملے گا ایسے جنت کی نعمتیں سے لطف اندوز کہاں ہوں گے میں جمعہ کے ممبر پر روزے کی حالت میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ رمضان میں اللہ کی نعمتوں کا خصوصی احساس ہوتا ہے ایک آدمی اٹلی کھاتا ہے اور وہی آدمی کچھ دیر بعد بریانی کھاتا ہے کیا دونوں کے کھانے میں فرق محسوس ہوا گا نہیں ہوگا ایک آدمی کھانے کنویں کا پانی پیتا ہے اور پھر کچھ دیر بعد ٹھنڈا روح افزا پیتا ہے ایک کھارے پانی میں بدبودار پانی میں اور روح افزا میں کیا اسے فرق محسوس نہیں ہوگا اللہ کے لیے مجھے بتاؤ کہ جمعہ کے دن اللہ کے گھر میں روزی کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہو رمضان کا تیسرا چوتھا روزہ شروع ہو چکا ہے تین چار تراوی ہمیں مل چکی ہے کیا آپ کو فرق محسوس ہوا عام نمازوں میں تراوی میں عام دنوں میں رمضان کی اس جو ہے رحمت کی ساعتوں میں اگر محسوس نہیں ہوا اگر ایک آدمی کہتا ہے مجھے اٹلی میں اور مجھے بریانی میں کوئی فرق نہیں مجھے بوری کے پانی میں اور گٹر کے پانی میں اور روح افزا میں کوئی فرق نہیں ہم کہیں گے تو بیمار ہو چکا ہے جسے گیارہ مہینوں میں اور رمضان میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا اللہ نے نبی کو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رضامندی اس وقت ہوگی جب امت کا ہر فرد جنتی ہوگا اور ہم یوں ہی داڑی منوں کو جنت میں بے نمازیوں کو جنت میں گنہ گاروں کو جنت میں ہم جو ہے آج کا دن ظلم نہیں کریں گے پلیوں والا فضل نفسن شیا ہم کوئی زیادتی نہیں کریں گے بدلہ ہر ایک کو اس کے عمل کے برابر دیں گے تو اس عمل کے لیے راہیں پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اس امت کے لیے رمضان دیا پیٹ خالی منہ سے بدبو نکل رہی ہے بیوی نے ناک پر کپڑا رکھ لیا اولاد نے جھٹک دیا غلاموں نے نوکروں نے آم جھٹک دیا قربان جائے قربان جائے اس کی شان عطائی پر شان رحیمی پر شان کریمی پر فرماتے ہیں میں نے اس امت کے لیے کچھ چیزیں روزے کی دے دی جو اور امتوں کو نہیں دی روزہ آدم نے بھی رکھا روزہ شیش نے بھی رکھا روزہ ابراہیم نے بھی رکھا روزہ مریم نے بھی رکھا روزہ لوت نے بھی رکھا روزہ حضرت موسا عیسا نے بھی رکھا حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا اور اس دنیا کے اندر آئے تو پہلی مرتبہ جب پانی کے اندر منہ دھونے کے لیے گئے آئینہ تو نہیں تھا مرر نہیں تھا کہ اپنے چہرے کو آئینے کے اندر دیکھتے لیکن جب بہتے پانی میں ندی میں ہاؤز میں جب اپنا چہرہ دیکھا پانی کے اندر رونے لگے اے اللہ تو نے میرے لباس کو تو چھین ہی لیا لیکن جنت میں جو حسن مجھے ملا تھا اور جنت میں جو جمال مجھے ملا تھا اور جنت میں جو خوبصورتی ملی تھی اے اللہ کیا تو اتنا ناراض تھا کہ میرے حسن کو بھی چھین لیا یہ چہرہ کہاں اور جنت کا چہرہ کہاں پہلی مرتبہ جب آپ منہ دھونے کے لیے ندی کے اندر آئے اور ندی کے پانی میں اپنا چہرہ دیکھا اور محسوس کیا کہ جنت کا لباس اور جنت کا حسن چھن چکا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں رونے لگے اللہ نے بدلے میں ان سے کہا ایام بیس کے تم تین روزے رکھو ہر مہینہ تیرہ چودہ پندرہ اسی وقت سے یہ روزے شروع ہو گئے کما کتبہ تتخون یہ آزمائش اور یہ امتحان اور یہ مرحلہ اے امت محمدیہ تمہارے لیے پہلی مرتبہ نہیں آدم سے لے کر پچھلی امتوں تک اور پچھلے نبیوں تک تمام نبیوں کے اندر یہ سلسلہ رہا لیکن ان کو وہ بات نہیں دی گئی جو بات تمہیں دی گئی تمہارے منہ سے پیٹ کالی ہونے کی وجہ سے جو بدبو نکلتی ہے اللہ فرماتے ہیں میرے لیے و عمر سے زیادہ پسندیدہ ہے بتائیے یہ فضیلت کیا پچھلی امتوں کو حاصل تھی تمہارے لیے مچ سمندر کی مچھلیاں دعائیں کیا کرتے ہیں اور تمہارے لیے زمین و آسمان کی مخلوق استغفار کیا کرتی ہے تمہارے لیے فرشتے تمہاری دعاؤں پر ہر وقت ستر ہزار فرشتے آمین کہا کرتے ہیں مسلمانوں اللہ کے لیے بتاؤ سہری کھا کر حدیث پاک کے اندر آقا نے فرمایا کہ میری امت کے سہری کھانے والوں پر اللہ کی رحمتیں ہوں کیا آپ نے وہ رحمتیں محسوس کی آقا نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک افطاری کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت رب سے ملاقات ہوگی جب پتا چلے گا کہ خوشی تھی یا غم لیکن افطاری کے وقت کیا آپ کو خوشی مل رہی ہے کیا آپ کو مسرت مل رہی ہے اللہ کے لیے غور کرو ایک چالیس روپے میٹر والا کپڑا ایک چار ہزار روپے والے میٹر کا کپڑا ایک دو ہزار کی سواری اور ایک بیس لاکھ کی سواری کیا فرق کرتے ہو نہیں کرتے ہو اگر فرق محسوس ہو رہا ہے آپ نے ایمان کا ذائقہ چک لیا آپ خوش نصیب ہیں کائنات کے آپ نے روزوں کے مزے کو چک لیا آپ نے رحمت کے مزے کو چک لیا آپ نے فرشتوں کے آمین کہنے کو دیکھ لیا آپ نے کے بند دروازوں کے تالوں کو دیکھ لیا آپ نے وہ جنت کے اندر جو اونچ سلگایا جاتا ہے اپنی ناک سے اس کو اس کی خوشبو کو محسوس کر لیا ولو بالفرض خدا نہ کرے خدا نہ خاص تھا رمضان آیا رمضان اور غیر رمضان کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہوا سوائے ٹائم ٹیبل کے بدلنے کے گالیاں وہی کاروبار وہی بزنس وہی غیبت وہی اور چوگلیاں وہی اور لڑائیاں وہی جھگڑے وہی اور گھر کا نظام نہیں بدلا میں سمجھتا ہوں لکھ کر رکھ لو میں حالت روزہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر گلی کے کتے اور گلی کا سور آگے بڑھ کر کہوں گا کہ اس گلی کے کتے اور سور کے پاخانے کے جو جراثیم ہیں جو بیکٹیریا ہیں جو کیڑے ہیں اگر ان کو یہ بتا دیا جائے کہ اس مسلمان نے رمضان پایا رمضان کی لذتوں کو نہیں پایا رمضان کی رحمتوں سے مانا مال نہیں ہوا روزے کی اور جو ہے مٹھاس اور روزے کی حلاوت کو اس نے محسوس نہیں کیا تراوی کی لذت کو محسوس نہیں کیا سور اور کتا اور گدھا تو دور کی بات اسے ڈائلاگ نہ سمجھو اسے شولہ بیانی نہ سمجھو جب زندگی کے اندر مصیبتیں آئیں گی یہ زندگی جب اجیرن بنے گی یہ زندگی جب عذاب بنے گی ملک الموت کا پنجا جب گڑے گا اور رگ رگ سے روح نکلے گی تب آج کے جملے کو تم یاد کرو گے مسلمانوں مسلمانوں رمضان کو تم مذاق سمجھتے ہو روزے کو تم مذاق سمجھتے ہو ترابی کو تم مذاق سمجھتے ہو تم رمضان کے رحمت کے اشرے کو مذاق سمجھتے ہو خدا کو کیا پڑی تھی جہنم بند کرنے کی خدا پر کوئی ڈیوٹی ہے خدا پر کوئی پابندی ہے خدا پر کوئی حکم لگا سکتا ہے کس کے لیے اس نے جہنم کو بند کر کیا اللہ کو کیا پڑی تھی کہ جنت کے دروازوں کو اس نے کھول دیا اللہ کو کیا پڑی تھی کہ ہر رات میں اور دنوں کے اندر کبھی کبھی آتا ہے اللہ آسمان دنیا میں لیکن رمضان کی ہر رات کے اندر آ کر کہتا ہے ہے کوئی طالب خیر ہے کوئی روزی مانگنے والا ہے کوئی عافیت مانگنے والا ہے کوئی عزت کا طلبگار ہے کوئی عافیت کا طلبگار یہ کیا پڑی ہے کون اس پر ڈیوٹی لگایا ہے کون اس پر ذمہ داری لگایا ہے کون اس پر حکم چلا سکتا ہے جبرائیل کے باپ کی مجال ہے میکائیل کے باپ کی مجال ہے کون ہے جو اس کے سامنے بول سکے کون ہے جو اس کے سامنے پر ہلا سکے کون ہے جو اس کے سامنے اپنی زبان کو چلا سکے اللہ لا لا الہ الا الحی القیوم سینۃ ولا نوم مسلمانوں خدا کی قدرت کو نہیں پہچانا خدا کی طاقت کو نہیں پہچانا اس نے نمرود کو اس نے حامان کو اس نے شداد کو اس نے قارون کو عذاب سے دو چار کر دیا قوم ہاں یہ خدا وہی ہے جس نے قوم لوت کی بستی کو الٹ دیا یہ خدا وہی ہے جس نے قوم آگ کی بستی کو تباہ تاراج کر دیا یہ خدا وہی ہے جس نے فرون نمرود اور حامان شداد کو اپنے عذاب کا شکار کر دیا یہ خدا یہی وہی ہے کہ کہاں سورے فجر کے اندر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا بڑا خطرناک ہے کیا سمجھتے ہو خدا کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہو خدا نو ہے کہ رحمت کا اشرا دے دیا مغفرت کا اشرا دے دیا جہنم سے خلاصی کا اشرا دے دیا ارے کچھ تو بات ہے مسلمانوں اللہ کے لیے سوچو اگر کسی ماں کا بیٹا آپ کی گاڑی کے سیٹ کو پھاڑ دے آپ کی کوئی چیز خراب کر دے آپ دوڑاتے ہوئے لے کر جائیں ماں کے آمچل کے اندر وہ بچہ چلا جائے ماں کی گود کے اندر وہ بچہ چلا جائے تو اب وہ مار تو نہیں سکتا آدمی اب جل کر بھن کر کہتا ہے اللہ تیرے بیٹے کو غارت کرے اللہ تیرے بیٹے کا ستیہ ناش کرے مل جاتا تو مار دیتا اس لیے کہ اسکوٹر کی سیٹ کو پھاڑ دیا تھا اور کرکٹ کھیل کر کھڑکی کے شیشے کو توڑ دیا تھا ملتا دو چانٹے لگاتا لیکن دوڑایا دوڑ کر ماں کی آنچل میں چلا گیا ماں کی گود میں چلا گیا مار تو نہیں سکتا تھا کوس رہا ہے اور کپے اڑا رہا ہے بدوا دے رہا ہے ماں یہ سن کر کہتی ہے اجی اجی زبان پر لگام لگاؤ تالا لگاؤ میرے بچے کو کیوں برا بلا کہتے جا رہے ہو گیم چاہیے گیم لے لو شیشہ چاہیے شیشہ بنوا لو اور اسکوٹر کی مرمت چاہیے ہم کر دیں گے کوئی دنیا کی ماں کوئی دنیا کی ماں اپنے چور اچکے بدما جاڑی فاسق تاجر اور اپنے نافرمان اولاد کے جو ہے کوسنے کو دعا کو برداشت نہیں کر سکتی جس آخا نے اپنی امت کو اولاد سے زیادہ چاہا ہو جس آخا نے اپنی امت کو بیویوں سے زیادہ چاہا ہو جس آخا نے اپنی امت کو اپنے نفس سے زیادہ چاہا ہو جس آخا نے میراج میں پہنچ کر جب اللہ نے دیا ہو اپنی امت کے لیے مانگا ہو ارے اتحیات پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو اتحیات طیبات السلام علیہ کا الن و اللہ وبرکاتہ السلام علینا والا اللہ صالحین اے اللہ تیری سلامتی میرے اکیلے کے لیے نہیں بلکہ میری امت کے لیے بھی سلامتی ہو میری امت کے لیے بھی رحمتیں ہو جس آخا نے اللہ کے عرش کے پاس اس امت کے لیے رحمتیں مانگی ہو اس امت کے لیے برکتیں مانگی ہو جو آخا اس امت کے لیے گڑ گڑاتا ہو جو آخا اس امت کے لیے روتا ہو اس کے پاس جبرائیل آتے ہیں اور ممبر کے ایک سیڑھی پر آپ قدم رکھتے ہیں آپ کی امت کے وہ افراد تباہ ہو جائیں داڑھی بنانے والوں اللہ کے لیے اپنے اس طرح کو رکا دو فلم کے دیکھنے والوں تراوی کے چھوڑنے والوں روزہ خوروں کچھ کتے اور سوروں کی طرح چڑھنے والوں بازاروں کی رونق بڑھانے والوں ایک لمحے کے لیے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ سمجھنے کے لیے کافی ہے ایک لمحے کے لیے رکو جو اپنی جان اپنی آن اپنی اولاد اپنے وجود سے زیادہ امت سے محبت کرتا ہو جس پر ماؤں کی مامتا قربان ہو اور جس پر باپوں کی شفقت قربان ہو جس پر فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ ماں باپ قربان ہو آج وہ کہہ رہا ہے جبرائیل اس کے سامنے کہتا ہے وہ افراد تباہ ہو جائیں وہ افراد برباد ہو جائیں جو رمضان کا مہنہ پائے اور بختیت کا پروانہ حاصل نہ کرے وہ آخا سینے پر چٹان رکھ کر کہتا ہے کہ آمین وہ روزے دار وہ روزہ خور وہ تراوی چھوڑنے والا وہ فرض چھوڑنے والا وہ داڑھی منڈانے والا وہ جورو کا غلام وہ مال کا پجاری وہ دولت کا پجاری آخا کی بد دعا ہے ایک طرف جنت کھلی ہوئی ایک طرف فرشتوں کا سیلاب ایک طرف رحمتوں کی دریا ایک طرف روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو مجھ کو عمر سے بہتر ایک طرف ان کی دعاؤں پر ستر ہزار فرشتوں کا آمین کہنا ایک طرف شہری کے دسترخوان پر برکتوں کا نزول ایک طرف افطاری کے دسترخوان پر فرحت اور بشارت کی پیشن گوئی ایک طرف روزے داروں کے لیے رحمت کے دریا مغفرت کے دریا اور جہنم سے خلاصی کے دریا میں ہوتا دینا اور دوسری طرف آخا کا مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھ کر جبریل امین کی بدعا پر آمین کہنا کیا کوئی امتی جو رمضان کی لذتوں کو نہ پائے رمضان کی رحمتوں کو نہ پائے رمضان کی برکتوں کو نہ پائے کیا وہ بچ سکتا ہے آپ کی بدعا سے بچ سکتا ہے نبی نے مانگا ہو اور اللہ نے نہ دیا ہو ہے کوئی ایسی مثال مجھے اللہ کے لیے بتائے وہ نسو فیوٹی کا رب کا پتر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ راضی ہونے تک دیں گے آپ امت کے اس فرض سے راضی نہیں ہیں جو امت رمضان کا مہینہ پائے جو امت روزے پائے جو امت تراوی پائے جو امت قرآن کا مہینہ پائے اس کا اکرام نہ کرے اس کا احترام نہ کرے آخا اس سے راضی نہیں ہے آخا اس سے خوش نہیں ہے آخا کی بدوا کا تاؤ اس کو لگ چکا ہے اور جسے آخا کی بدوا لگ چکی ہو لکھ کر رکھ لو نہ ماں اس کو بچا پائے گی نہ باپ اس کو بچا پائے گا نہ دولت اس کو بچا پائے گی نہ سلطنت اس کو بچا پائے گی زمین و آسمان کے قزانے میرے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا کوئی نہیں بچا سکتا نہ ابراہیم بچا پائے آزر کو نہ لوت بچا پائے اپنی بیوی کو نہ نو بچا پائے اپنے بیٹے کو نہ آخا بچا پائے اپنے چچا کو کوئی پیغمبر جب اپنی بیوی کو اپنی اولاد کو اپنے باپ کو اپنے چچا کو نہیں بچا پا رہا ہے اللہ کے لیے رحم کرو مسلمانوں اللہ کے لیے رحم کرو شیشوں کے اندر اپنے چہروں کو دیکھو اپنے لباس کو دیکھو اپنے معمولات کو دیکھو کیا ہے تمہارا نماز سے تعلق کیا ہے تمہارا تراوی سے تعلق اور کچھ لوگ رمضان المبارک کے اندر ایک عام وبا چلی ہے عمرے کی عمرہ کرنا رمضان المبارک کے اندر آخا نے فرمایا حج کرنے کے برابر ہے عمرہ کرنا رمضان المبارک کے اندر جب ہم اپنے ہندوستان میں رہتے ہیں ہندو راشٹر میں رہتے ہیں یہاں ایک نیکی جو ہے ایک نفی جو ہے فرض کے برابر اور ایک فرض ستر فرضوں کے برابر ایک روپیہ دینا ستر روپے کے برابر سو روپے دینا سات سو روپے کے برابر ہزار روپے دینا سات ہزار کے برابر حرم کی نیکیوں کا کیا کہنا حالت احرام کی نیکیوں کا کیا کہنا شیطان نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ جاؤ من موجیو جاؤ جوڑو کے غلاموں جاؤ ایش و عشرت کرنے والوں پکنک کرنے والوں آسٹریلیا کو کیا جاؤ گے اور نیوزی لینڈ کیا جاؤ گے جاؤ یہاں تم ایش و عشرت کرو گزشتہ جمعہ کا شمارہ منصف جو حیدرآباد سے اخبار نکلتا ہے شمع فروزہ ایک کالم آتا ہے ہندوستان کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحبانی نے رمضان کے عمرے کے بارے میں ایک خصوصی مضمون تحریر فرمایا ہے حضرت نے اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ شریعت کے احکامات فلیکسیبل ہیں یعنی اس کے اندر حرکتیں ہیں ایسا نہیں کہ جامد ہے جیسے کہ فریزر کے اندر کوئی چیز آپ نے رکھ دی وہ جام ہو گئی شریعت کے احکامات فلیکسیبل ہیں اور حالات اور تقاضوں کے تحت اس کے اندر رد و بدل ہوتا رہتا ہے حضرت نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو لے کر سفر کے اندر گیا جنگل کے اندر وہ پہنچا نماز کا وقت آ گیا وہاں بیوی کی عزت لٹنے کا اندیشہ آبرو لٹنے کا اندیشہ وہاں بیوی کی عصمت عفت کی چادر کو چاک چاک کرنے کا اندیشہ اب یہ اپنا تخوہ بگا رہا ہے کہ صاحب نہیں میں مسجد ڈھونڈوں گا میں جماعت سے نماز پڑھوں گا میں سفے اول کے اندر جاؤں گا میں تقبیر تحریمہ میں شامل ہوں گا یقیناً تقبیر تحریمہ کی فضیلت ہے یقیناً پہلی سب کی فضیلت ہے یقیناً مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت ہے لیکن شریعت کے احکامات فلیکسیبل ہیں شریعت کے احکامات کے اندر حالات کے تحت اس کے اندر جو ہے رد و بدل ہوتا رہتا ہے حضرت نے کہا اس مرد کو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ تقبیر تحریمہ کے ساتھ پہلی سب میں نماز پڑھنے سے زیادہ مسجد کو چھوڑ کر تقبیر تحریمہ کو چھوڑ کر پہلی سب کو چھوڑ کر اپنی بیوی کی اسمت عفت اور پاک دامنی کا خیال کرتے ہوئے یہیں پر تنہا نماز پڑھنے میں مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ تقبیر الا سے نماز پڑھنے سے زیادہ پہلی سب میں نماز پڑھنے سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا اس لیے کہ یہاں اس کی بیوی کی عصمت عفت اور پاک دامنی کا سوال ہے ماں بیمار ہے ہماری طبیعت کرتی ہے کہ رات کو مسلح بچھائیں تحجد پڑھیں قیام اللیل پڑھیں کلام پاک کی تلاوت کے اندر ہم مشغول ہو جائیں علماء کہتے ہیں رات کی نفلی عبادت کے مقابلے میں ماں کی تیمار داری کرنا ماں کو دوا دینا ماں کا پیشاب صاف کرنا فضلا صاف کرنا اور اس کے بسترے کو صحیح کرنا قیام اللیل کے مقابلے کے اندر افضل ہے تلاوت کے مقابلے میں افضل ہے ذکر کے مقابلے میں افضل ہے مجلس کے اندر لگنے کے مقابلے میں افضل ہے آج امت محمدیہ کی حالت یہ ہے کہ دنیا کے چپے چپے میں آج یہودی کتے آج عیسائی کتے ان کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں ان کی عزتوں اور ان کی عصمتوں ان کی خواتین کے آبرو کے لٹیرے بن چکے ہیں آج امت کی افلاس کی حالت یہ ہے کہ ہندو راشٹر اور ہندو ملک سیکولر ملک یہ کوئی اسلامی ملک نہیں کہ طالبان کا پرچم لہرایا جا رہا ہو حضرت اسامہ اور ملا عمر کے قانون کو نافذ کیا جا رہا ہو یہ تو ملک وہ ہے جو سیکولر ملک ہے اور جمہوری ملک ہے اور اس ملک کے اندر جو یہاں پر سروے کیا جو ہے سپریم کورٹ کے سابق ججوں نے تو کہا اس ملک کا مسلمان بچھڑا ہوا ہے دلتوں سے چماروں سے اور بھنگیوں سے افلاس کی جو حد ہے اس حد سے گرا ہوا ہے اس ملک کا نوجوان مسلمان چوریوں کے اندر اس ملک کا نوجوان اسکول اور کالج کی فیس نہ دینے کی وجہ سے اس ملک کے مسلمان نوجوان اس کی معیشت تباہ ہو چکی ہے ایک طبقہ ہے جو عمروں پر عمرہ کر رہا ہے ایک طبقہ ہے جو بلڈنگوں پر بلڈنگیں بنا رہا ہے ایک طبقہ ہے جو شادیوں کے اندر فضول کرچی کر رہا ہے ایک طبقہ ہے جو زمینوں پر زمین خرید رہا ہے یہ میری بات نہیں مولانا کے گزشتہ جمعہ کا کالم عمرہ اور اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ عمرے کو مقرر کرنا یعنی جو آدمی کر چکا ہو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کے غربا یتیم بیوہ مسکین مدارس اور یتیم خانے علماء معذمین اور یہ طبقہ جو بےکس طبقہ ہے اس میں خرچ کرنا حضرت نے اظہار خیال فرمایا یہ میری رائے نہیں مجھ سے آپ وہ مضمون لے سکتے ہیں حضرت نے کہا مقرر عمرہ کرنے والے متنوع ہو جائیں کہ قیامت کے دن آپ سے کہیں سوال نہ کیا جائے گا اور پھر اس حدیث کا انہوں نے جواب دیا کہ رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنا حج کے برابر ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے صحابہ ایک طبقہ وہ تھا جو حج کرنے والا تھا لیکن آپ کے ساتھ حج نہیں کیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ کوئی جہادی کاروائیوں کے اندر مشغول تھے آخا نے فرمایا کہ تم رمضان المبارک کے اندر عمرہ کر لو رمضان میں عمرہ کرنا گویا حجت الوداع میں جو صحابہ عمرہ کرنے سے رہ گئے حضرت کا خیال یہ ہے ہو سکتا ہے اس حالت کے پیش پیش نظر مجاہدانہ جہادی کارروائیوں کے اندر یہ صحابہ کے لگے ہوئے تھے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلاسے کے لیے یہ نہیں کہ جورو کے غلامی کے لیے یہ نہیں کہ پکنک کرنے والوں کے لیے یہ نہیں کہ من موجی زندگی گزارنے والوں کے لیے یہ نہیں سیر و تفریح کرنے والوں کے لیے یہ نہیں بیواؤں اور مسکینوں اور یتیموں کا حق جو ہے مارنے والے یہ نہیں کہ تمہارے ملک کی مساجد کے مقدمے چل رہے ہو مجاہد نیوانوں کے لیے تڑپ رہے ہو اور بلگرام کی جیل کے اندر امو غریب کی جیل کے اندر پوان تنابوں بے جیل کے اندر لوگ ایڑیاں جو ہے رگڑ رہے ہو اور ڈاکٹر آفیہ صدیقہ جیسی سینکڑوں عورتیں قید و بند کی زندگیاں گزار رہی ہو اور آدمی عیش و عشرت کے لیے عمرے پر عمرے کرے خود اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر وہ سوچے غور و فکر کرے کہ اس کے سامنے دو تقاضے ہیں ایک تقاضا بڑا اور ایک تقاضا جھوٹا ایک چھوٹا ایک آدمی مرتا جا رہا ہے اور ایک آدمی کپڑا مانگ رہا ہے کس کو امداد کرنا چاہیے کپڑا پہننے والے کو یا بھوکا مرنے والے کو آج امت کی حالت کیا ہے مسلمانوں رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ صدقات کا مہینہ خیرات کا مہینہ سخاوت کا مہینہ اور لٹانے کا مہنا اللہ کے لیے عالم اسلام کے مسلمانوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھو فلسطین کے اندر اور شام کے اندر عراق کے اندر افغانستان کے اندر ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے میرے آقا اگر زندہ ہوتے آج فلسطین کے بچوں کو دیکھ کر کیا نہیں روتے میرے آقا اگر زندہ ہوتے افغانستان کی حالت کو دیکھ کر کیا نہیں روتے عراق کی حالت کو دیکھ کر کیا نہیں روتے شام کو بشار الاسد نے پہلے تباہ کیا برباد کیا اور اس کے بعد اس کا کمینہ بیٹا حافظ الاسد اب تباہ کر رہا ہے یکم رمضان کو جب پوری دنیا کے اندر رمضان رحمتوں کا پیغام لے کر آیا برکتوں کا پیغام لے کر آیا یکم رمضان کو اس حافظ الاسد بشار الاسد کے بیٹے نے نام کے علاقے کے اندر روزے داروں پر اس نے بلڈوزر چلا دیا اس نے گولیاں چلا دی یہ سننے میں اچھا لگتا ہے لیکن کسی ماں کے سامنے کسی بیٹے کی لاش نکلے اور کسی خامن کے سامنے اس کی بیوی کی پرکشیاں اڑے اور کسی بیوی کے سامنے اس کے شوہر کے لاش کے ٹکڑے ہو مسلمانوں تب پتا لگے گا یہ ہمارے بھائی ہیں یہ ہمارے امتی ہیں رمضان کا مہینہ آخا نے فرمایا ایک وقت دعا ہوتی ہے کہ اللہ ایک دعا ضرور قبول کرتا ہے دعا کرو عالم اسلام کے مسلمانوں پر اللہ رحم کا معاملہ کرے اللہ کرم کا معاملہ کرے اللہ اس ظالم یہود کو اس ظالم نصارہ کو ان ظالم کافروں کو ان ظالم مشرقوں کو اللہ تباہ کرے برباد کرے جو اپنے خونی پنجے مسلمان ممالک پر اور مسلمانوں پر گڑے ہوئے ہیں کہاں لینا دینا افطاری کا دسترخوان ہے نوازوں کو پوتروں کو ننے منہ بچوں کو سامنے رکھ کر دعا اللہ دولت دے دے اللہ مال دے دے اللہ رزق دے دے اللہ کپڑا دے دے اللہ جو ہے بنگلہ دے دے اس کے علاوہ اور جملے ہم نے سیکھے نہیں امت کے خون سے اور امت کے افراد کے لہو سے ملک کو جو ہے رنگین کیا جا رہا ہے کشمیر ساٹھ پر آج چار سال سے سکسٹی فور ایئر سے وہ شہادت کی جو ہے جنگ لڑ رہا ہے جہاد کے جذبے کے اندر وہ مغلوب ہے وہاں کی ماں وہاں کی بہنوں اور وہاں کی بیٹیوں کی آبرو سر عام لٹ رہی ہے افریقہ کا ایک ملک سوڈان اور ایک حصہ جو اسلامی مملکت کے نام سے الگ ہو گیا یہ امریکی کتے اور یہ امریکی فوجی اس پر جو ہے بمباری کر رہے ہیں اس ملک کو افریقہ کی سرزمین سے کاٹ کر الگ نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے مشرق سے لے کر مسلمانوں مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک تمہارے عمرے کے ایک ایک ریال کی تمہارے فضول قرچی کے ایک ایک روپیے کی ان مجاہدوں کو ضرورت ہے ان غازیوں کو ضرورت ہے ان امت مسلمہ کے بے قصوں کو ضرورت ہے ہے کوئی من انصاری اللہ ہے کوئی ان کا انصار ہے کوئی ان کا امان ہے کوئی ان کی پکار کو لبئی کہنے والا ہاں نوازوں کی پکار ہاں پوتروں کی پکار ہاں جورو کی پکار ہاں اولاد کی پکار سے تمہارے کان بہرے ہو چکے ہیں ان کانوں سے روئی نکلے شام کی آواز کو سنو ان کانوں سے روئی نکلے <coughs> افریقہ کے سوڈان کے اس علاقے کی مسلم علاقے کی آواز کو سنو انڈونیشیا کے مظلوم مسلمانوں کی آواز کو سنو عراق افغانستان کے آواز کو سنو اٹھو اٹھو دعائیں کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ اٹھو کلیمت اللہ یہ مجاہدے کا مہنا یہ جہاد کا مہنا یہ اپنے وجود کو مٹانے کا مہنا یہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں گم کرنے کا مہنا اب نہیں اٹھو گے کب کرسمس میں اٹھو گے ہولی میں اٹھو گے گنیش کے تہوار میں اٹھو گے اپنے گے کب جگو گے مسلمانوں جگو یہ جگنے کا مہنا ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے مٹانے کا مہنا ہے یہ مہنا بدر کا مہنا ہے یہ مہنا حضرت حمزہ کا مہنا ہے یہ مہنا شہیدوں کا مہنا ہے یہ مہنا الہ کلیمت اللہ کا مہنا ہے مسلمانوں اللہ کے لیے جگ جاؤ کچھ نہ کر سکتے ہو اپنی دعاؤں کے اندر ان کو یاد کرو اللہ کا کرم ہے کون دعا کر رہا ہے کون راتوں میں رو رہا ہے کون جس کا مان مجاہدوں کو لگ رہا ہے بے قصوں کو لگ رہا ہے یتیموں کو لگ رہا ہے اور اس کا لگنا اللہ کو پسند آ گیا الحمدللہ للہ سما الحمد ایم ایس کرو اور دنیا کے چپے چپے میں ہوا کی طرح یہ خوشخبری مسلمانوں کے لیے پھیلا دو کہ ہمارے فرعون کا برا وقت آ چکا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں گنہگار گار آپ گنہگار گار میں رمضان کی توہین کرنے والا آپ رمضان کی توہین کرنے والے کچھ تو اللہ کے بندے ہیں کچھ تو اللہ کے بندے ہیں جو ابو حنیفہ کے نائب بن رہے ہیں کچھ تو اللہ کے بندے ہیں جو حضرت عثمان غنی کے نائب بن رہے ہیں کچھ تو اللہ کے بندے ہیں جو سعید ابن مسیب کے نائب بن رہے ہیں جنہوں نے ایک ایک رکعت کے اندر کلام پاک کے تیسوں پاروں کا ختم کر دیا اور دوسری رکعت کو کلو اللہ سے ختم کیا کچھ تو اللہ کے بندے ہیں جو ایک ایک دن کے اندر دو دو چار چار کلام ختم کرنے والے کچھ تو شیخ الہند کے نقش قدم پر چلنے والے شیخ زکری کے نقش قدم پر چلنے والے رائے پوری کے حضرت رائے پوری کے جو ہے نقش قدم پر چلنے والے ان کے وجود سے ان کے جوتوں کے سطح میں آج اللہ دشمن کو تباہ کر رہا ہے برباد کر رہا ہے یہ کمینہ ملون وقت کا فرون وقت کا دجال امریکہ جب عراق کے اندر گیا تھا وہاں کے کیمیکل ہتھیاروں کا عنوان لے کر وہاں اپنی فوجیوں کا اڈا بنانے کے لیے وہاں کے خالص پیٹرول کو حاصل کرنے کے لیے افغانستان کے اندر جب گیا تھا وہاں کے ذخائر وہاں کے معدنیات وہاں کے ڈرائی فروٹ کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اعلان کیا تھا ایک ہفتے کے اندر ہماری فوجیں واپس آ جائیں گی ہمارے پاس سائنس ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس ڈرون تیارے ہیں ہمارے پاس آسمان میں سیارے ہیں لیکن کئی آٹھ سال دس سال گزر گئے آج تک واپس آنے کا نام نہیں الحمدللہ ان فوجیوں کے تابوتوں پر ہونے والا خرچہ ان فوجیوں کے زخمیوں پر مرہم پر ہونے والا خرچہ ہاسپٹل پر ہونے والا خرچہ اور ان کی جو فوجی عورتیں ان ممالک کے اندر گئی ان کی جو عزتیں لوٹی اور ان کی جو آبرو لوٹی اور ان کے خاندانوں نے جو خودکشی کی ہے عزتوں کے لٹنے پر آبرو کے لٹنے پر ان پر ہونے والا خرچہ اور پینشن ملک امریکہ کو تباہ کر دیا ہے برباد کر دیا ہے گزشتہ جمعہ امریکہ کی معاشیت حالت کی اکنامکس کی ڈیڈ لائن الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی تین دنوں تک اگر وہ اپنی حالت کو سدھار لیتا تو سدھار لیتا امریکہ اس کا ذرہ ذرہ مقروض ہو چکا ہے امریکہ اب بھکاری ہو چکا ہے دنیا ہندوستان سے وہ بھیک مانگنے والا ہے وہ صرف یہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں آپ اخبار دیکھیں آپ امریکہ کی معاشی حالت کو دیکھیں تباہ ہو چکا فوجیوں کو لگا کر شہیدوں کا خون رنگ لا چکا ہے مجاہدوں کی داستان رنگ لا چکی ہے رمضان شروع ہونے کے بعد ایک سو ناٹو اپرادھ کے فوجیوں کو جہنم رسید کر دیا ہے ہمارے مجاہدوں نے آپ کو بی بی سی یہ خبر نہیں دے گا آپ کو آج تک اور زی نیوز یہ خبر نہیں دے گا رمضان آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے ایک اشرا مکمل نہیں ہوا مسلمانوں مٹھی پر لوگ رمضان کی قدر کی رمضان کا اکرام کیا رمضان کا احترام کیا اللہ نے ان کی سن لی اللہ نے امریکہ کو بھکاری بنا دیا اللہ نے مسلمانوں کے حوصلوں کو بلند کر دیا ہر ہر فرد اگر مسلمان کا مسلمان رمضان کا اکرام کرنے لگے احترام کرنے لگے روزے رکھنے لگے تراوی پڑھنے لگے تلاوت کے اندر مشغول ہو جائے وقت ابو حنیفہ بننے کی وہ کوشش کرے وقت کے سعید ابن مسیب کی راہ پر چلنے والا وہ بلی بننے کی کوشش کرے ارے رمض اللہ تعالیٰ کے دربار میں ابو حنیفہ کہیں گے کہ ترسٹھ قرآن میں رمضان میں ختم کیا کرتا تھا ایک دن میں ایک رات میں ساٹھ قرآن اے ہوئے اور تین قرآن تراوی کے اندر وہ ختم کیا کرتے تھے سعید ابن مسیف ایک رات کے اندر کلام پاک کو ختم کیا کرتے تھے عثمان غنی ایک رات کے اندر کلام پاک کو ختم کیا کرتے تھے یہ لوگ ایک ایک رکعت کے اندر ایک ایک کلام پاک کے ختم کو پیش کریں گے اور یہ لوگ حضرت زکریہ رحمت اللہ علیہ کا خاندان کہا کرتا تھا کہ ہم ہمارے گھروں کی عورتیں آپس میں مقابلہ کیا کرتی تھی کون فسٹ آئے گا کون سیکنڈ آئے گا کون کتنے پارے پڑے گا وہ عورتیں قیامت میں ہم میں سے بازی لے کر چلی جائیں گی مسلمانوں اللہ کے لیے یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہنا بنا لو یہ مہینہ روزے کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ بنا لو عبادت کا مہینہ بنا لو دنیا کی پوجا گیارہ مہینے ہوتی رہی ایک مہینہ اپنے آپ کو وقف کر دو گے آپ کی روزی میں آپ کی زندگی میں آپ کی جو ہے دسترخوان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہمارے اکابرین کی زندگیوں کا معمول کیا تھا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد ایک حافظ صاحب کو لے کر تراوی میں کھڑے ہو جاتے بیس رکعت ہوتی اور شہر کا وقت ختم ہونے کو ہوتا گھر کی عورتیں کہتی حضرت شہری کا وقت ختم ہو رہا ہے تب جا کر کتنے قرآن رمضان میں حضرت شیخ الہند اس قاری سے پڑھواتے تھے اللہ کو بالو کھڑے کھڑے پیرانہ سالی میں اور بڑھاپے میں آپ پر زوپ آ گیا کمزوری آ گئی آپ کی گھرانے کی عورتوں نے حضرت کی جو ہے قاری صاحب جو تراوی پڑھاتے تھے امام صاحب ان کو کہا کہ بھئی حضرت پر رحم کرو ایک کام کرو تم بیماری کا بہانہ بنا دو اور حضرت کو دو دو چار راتیں آرام کرنے کے لیے چھوڑ دو انہوں نے کہا حضرت مجھے بخار آ گیا میری طبیعت ناساز ہو گئی میں آرام کرنا چاہتا ہوں حضرت نے فرمایا گھر میں جا کر کے آرام کرو گے آرام نہیں ملے گا مسجد کا کباڑ بند کیا دروازہ بند کیا اور حضرت نے اس کو وہاں لٹا دیا کہتے ہیں کہ تھکا ہوا تھا میری نیند لگ گئی کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے پیر داب رہا ہے میں نے آنکھیں کھول کر دیکھی کوئی اور نہیں تھا میرا پیر و مرشد تھا میرے شیخ تھے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کہنے لگے حضرت آپ میرے پیر دامیں گے فرمانے لگے بھائی تم تھکے ہوئے ہو خدمت کرنے میں کیا برا ہے تم تو قرآن سناتے ہو تم میرے امام صاحب ہو اور تراوی پڑھانے والے ہو انہوں نے سوچا کہ جب میرے حق میں جگنا ہے اور استاد کے ہاتھوں اور شیخ کے ہاتھوں پیروں دبانا ہے تو کیوں نہ پھر میں تراوی پڑھا لوں پھر مجبور ہو کر مسلح پر آ گئے اور تراوی پڑھانا شروع کر دیا قرآن سے یہ لگاؤ تھا قرآن سے یہ تعلق تھا کہ ساری جو ہے رات اللہ کے کلام میں لگا دیتے اور تراوی کے اندر لگا دیتے حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ شابان کی انتیس تاریخ کو مغرب کے بعد بسترا ڈالنے کی جگہ مسجد کے اندر نہیں ملا کرتی تھی پورے رمضان کا احتکاب کیا کرتے تھے رمضان کی لذتیں ان سے پوچھو رمضان کے مزے ان سے پوچھو نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے ایک مٹکا دے دیا اپنے خادم کو کہا کہ جتنے خط آئیں گے اس مٹکے کے اندر ڈال دو رمضان کے بعد اللہ نے زندگی دی مٹکا پھوڑیں گے اور خط پڑیں گے کوئی خط و کتابت نہیں کسی سے بات چیت نہیں یہ ہوئے اللہ کی رحمتیں یہ ہوئے اللہ کا قرآن یہ ہوئے اعتکاف یہ ہوئے ان کا روزہ ہوا بالکل ایسا کرنے میں مزہ ملتا ہے کاروبار بھی چل رہا ہے بیوی بھی چل رہی ہے اور دلکان بھی چل رہی ہے فلم بھی چل رہا ہے ٹی وی بھی چل رہی ہے اور روزہ بھی چل رہا ہے یہ کہاں سے ہوگا ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر رمضان کی رحمت کے اشرے سے نہیں باندھ لیں گے رمضان کی کٹیوں سے نہیں باندھ لیں گے اس وقت تک مزہ نہیں ملے گا حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے آپ کا ایک بے تکلف ساتھی تھا جو آپ سے ملاقات کرنے چاہتا تھا تو حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے زہر میں آیا زہر کی نماز حضرت نے پڑھی سوچا کہ سنت اور نوافل کے بعد حضرت سے بے تکلف ساتھی ہے یعنی جب کبھی آ سکتا ہے جب کبھی جا سکتا ہے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں کہتے ہیں کہ میں نے انتظار کیا سنت نوافی اس کے بعد حضرت جو قرآن لے کر بیٹھ گئے تو اثر تک پڑھتے رہے اب کہا کہ اثر کی نماز کے بعد تو فارغ ذکر و اذکار کا ہے خلوت کا ہے میں حضرت سے بات کر لوں گا حضرت اثر میں کلام پاک لے کر جو بیٹھے افطاری تک بیٹھے رہے اور افطاری ہوئی پھر اس کے بعد اوابین ہوئی پھر اس کے بعد تراوی ہوئی پھر اس کے بعد رات کی شب گزاری جو ہوئی مجبور ہو کر شہری کے دسترخوان میں اس بے تکلف ساتھی نے کہا ارے رمضان تو آتا ہے اور روزے تو آتے ہیں لیکن یہ بخار کی طرح نہیں آتا یہ شیخ زکریہ کو رمضان کا بخار آ گیا یہ عبادت کا بخار آ گیا یہ ہمارے اکابرین کا مزاج تھا یہ ہمارے اکابرین کا طور طریقہ تھا ایسا انہوں نے رمضان کی لذتوں کو پایا اور جنت کے مزوں کو پایا اور جنت کی نہروں کے اندر انہوں نے اوتا دیا مسلمانوں پالنے والی ذات اللہ ہے لیکن ہم الٹی چال چلتے ہیں رمضان میں گوشت والے گوشت کا بھاؤ بڑھا دیں گے سموسے والے سموسے کا ریٹ بڑھا دیں گے دودھ چائے بیچنے والے کمانے کا موسم ہے دولت کماؤ جہنم کا لہو جہنم کا پیپ اور جس کی دکان آٹھ بجے بند ہوتی تھی رمضان میں ڈیڑھ بجے بند ہوگی اور دو بجے بند ہوگی کپڑوں کے بیپاری ہیں ٹیلر ہیں درزی ہیں معاملہ الٹا ہو گیا الٹی چال چل رہے ہیں مسلمان اس لیے رمضان کی لذتیں رمضان کی رحمتیں اور رمضان کی برکتوں سے آج کا مسلمان محروم ہے صحیح مانوں کے اندر دل لگا کر تراوی کے اندر دل لگا کر تلاوت کے اندر دل لگا کر قرآن کے اندر دل لگا کر آپ پڑھ کر دیکھیں آپ کو نہ بیوی اچھی لگے گی نہ اولاد اچھی لگے گی نہ فون کا آنا اچھا لگے گا نہ کاروبار کی بات اچھی لگے گی ارے ہم نے اللہ سے ملاقات کی لذت کو پایا نہیں ہے ہم نے قرآن کی حلاوت کو پایا نہیں ہے ہاں اس عاشق کو پوچھو جو جس کی جس لیلا کی ملاقات کی لذت سے وہ آشنا ہے بات کر رہا ہے عاشق اپنے لیلا سے محبوب اپنی منگیتر سے اب ایک گھنٹہ ہو گیا ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا اب دیکھ رہے بھائی دو گھنٹے ہو گئے پتا ہی نہیں چلا کہ اتنے گھنٹے کیسے ہو گئے جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو بات جب چلتی ہے وقت کا پتا نہیں لگتا اور مجلس کا پتا نہیں لگتا اللہ سے محبت ہے یہ بیس رکا تراوی کی کیا حیثیت ہے اللہ سے محبت ہے کلام پاک کے یہ تیس پاروں کی کیا قیمت ہے اللہ سے محبت ہے پوچھو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ سے کہ جب ایک ہاتھ کے اندر انہیں جو ہے اپنے حسنین کے جھولی کی رسی تھی اور دوسرے ہاتھ میں قرآن تھا اور یہاں جھولی جھلا رہی ہیں اور یہاں کلام پاک کی تلاوت کر رہی ہیں تو پھر جب حضرت بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت فاطمہ نے فرمایا اللہ تو نے رات کو اتنا چھوٹا کر دیا قرآن پڑھتے ہوئے پتہ ہی نہیں لگا کہ اتنی بڑی رات اتنی چھوٹی ہو گئی اللہ سے محبت ہے تو تراوی مشقت نہیں اللہ سے محبت ہے روزہ مشقت نہیں اللہ سے محبت ہے تلاوت جو ہے مشقت نہیں رمضان کا شرح داخل ہو چکا ہے اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں بہت سارے لوگ تراوی پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ میں تراوی پڑھنے اور روزہ رکھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں یہ بات کر رہا ہوں جی لگا کر جیسے روزے کا حق ہے جیسے تراوی کا حق ہے جیسے رمضان کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے اور رمضان کی برکتوں کو سمیٹنا ہے ایسے کیجئے پھر آپ ہمیں یاد کریں گے ایسا نہیں کہ روزہ بھی ہے گاڑی بھی چل رہی ہے روزہ بھی ہے دنیا بھی چل رہا ہے روزہ بھی ہے دربار بھی چل رہا ہے روزہ بھی ہے پیٹ کی پوجا تب جو ہے روزے کا مزہ نہیں آئے گا تب رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا مزہ نہیں آئے گا اسی لیے اللہ نے رمضان کے اندر سارے گناہ کے راستوں کو بند کر دیا اللہ نے رمضان کے اندر نیکیوں کا موسم بہار رحمتوں کی دریا کو جوش دے دیا ایک نفل کرو گے پرس کے برابر اور ایک فرض کرو گے ستر فرضوں کے برابر ہر چیز کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے چھوٹ دے دی اس کی وجہ سے آخا نے فرمایا وہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت کا پروانہ حاصل نہیں کیا یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ رمضان ملے اور وہ مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کرے ارے مسلمان تو مسلمان کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مجوسی تھا اپنے بچے کو بازار لے کر گیا اور بچہ تھا بچہ بازار کے وہ بازار مسلمانوں کا تھا بچہ آئس کریم کو دیکھ کر چاکلیٹ کو دیکھ کر اس کا جی للچایا مجوسی پر روزہ فرض نہیں آج مسلمان روزے کا اکرام احترام نہیں کرتا اس زمانے کے مجوسی یہودی عیسائی اسلام مسلمان دشمن بھی روزوں کا اکرام اور رمضان کا احترام کیا کرتے تھے جب بچے نے چاکلیٹ مانگا آئس کریم مانگا باپ نے چاٹا رسید کیا او تجھے معلوم نہیں یہ رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ مسلمان کھاتے نہیں پیتے نہیں بات آئی بات چلی گئی بچہ رو کر خاموش رہ گیا اب وہ اپنی عمر کو پورا کیا مرنا تھا مر گیا بڑے اس کے اندر ایک مسلمان تھا اس نے خواب کے اندر دیکھا یہ مجوسی جو آتش پرست ہے اور اللہ کا دشمن نبی کے دین کا دشمن جنت کے اندر ٹہل رہا ہے اس نے پوچھا اے مجوسی تو کیسے جنت میں تیرا ٹھکانا تو جہنم میں ہونا چاہیے اس مجوسی نے کہا کہ رمضان کے بہنے میں میرے بچے نے بازار میں چیز کو طلب کیا تھا میں نے اسے چانٹا مارا یہ کہہ کر رمضان کا احترام کر رمضان کا احترام کر یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی مجوسی کی ادا اللہ کو پسند آ کر اللہ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر سکتا ہے مسلمان روئے مسلمان گر گرائے مسلمان اپنے لیے اپنے مجاہدوں کے لیے اپنے غازیوں کے لیے اپنے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے مانگے کیا اللہ تعالیٰ نہیں دے گا ضرور دے گا مانگنے کی کمی ہے مسلمانوں لیکن ضرورت ہے وہ چشم کی ضرورت ہے وہ آنکھ کی ضرورت ہے وہ دست سوال کی جو اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکے حضرت اقدس مولانا سید شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مطاف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے مطاف جانتے ہیں کعبے کے ارد گرد جو جگہ ہے جہاں طواف کی جاتی ہے طواف کے سہن کو مطاف کیا جاتا ہے ایک آدمی آیا اور وہ کسی اور بزرگ سے بیعت تھا اور وہ بزرگ بھی اس وقت مطاف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اس نے بڑا عجیب و غریب سوال حضرت سے کر بیٹھا حضرت سے کہا کہ حضرت اب مجھے نفلی طواف کرنا چاہیے یا اپنے پیر و مرشد کے مجلس میں بیٹھنا چاہیے یہ مجلسیں کیا ہوتی ہیں اور ان میں بیٹھنے سے کیا ملتا ہے رمضان المبارک کے اندر دور دراز سے علماء کرام اپنی مصروفیتوں کو بالائے طاق رکھ کر یہاں قرآن سنانے آتے ہیں یہاں تفسیر کی مجلسیں منعقد کرتے ہیں کیا آپ کو ان کی قدر و قیمت کا پتا ہے ان مجلسوں کے اندر بیٹھتے ہیں رمضان میں قرآن سے وابستگی نہیں رمضان میں تراوی سے وابستگی نہیں رمضان میں دینی مجلسوں کے اندر بیٹھنا نہیں تو پھر آخر کب آپ سدھریں گے ہمارے یہاں بات نماز تراوی خاص طور سے عورتوں کی اصلاح کے لیے عورتوں کے سدھار کے لیے اور مسلم نوجوان طبقے کی اصلاح کے لیے خصوصی طور پر مواعظ ہو رہے ہیں آپ آئیے گا اپنے وقت کو باندھ کر رکھیے یہ مجاہدے کا مہینہ حضرت رائے پوری پورا مہینہ دیتے تھے حضرت زکریہ پورا مہینہ دیتے تھے حضرت عبد الرحیم صاحب پورا مہینہ دیتے تھے حضرت شاہ عبد القادر پورا مہینہ دیتے تھے اور حضرت یحییٰ بھی پورا مہنا دیتے تھے آپ کچھ جو ہے ساتھ ہیں کیا رمضان میں دے نہیں سکتے دے کر دیکھیے زندگی کے دن انقلاب کیسے آئے گا انہوں نے سوال کیا حضرت نفلی طواف کروں اور طواف وہ عبادت ہے جو دنیا کے کسی حصے میں نہیں ہو سکتی جو آدمی مکے کو جاتا ہے اس کی سب سے افضل عبادت طواف ہے اس لیے کہ کعبے کا طواف کیا جاتا ہے کعبہ ہندوستان میں پاکستان میں اور مصر میں ملیشیا میں نہیں مکے میں کعبہ ہے سب سے افضل ترین عبادت طواف ہے لیکن حضرت مولانا سید شاہ ابرار الق صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس سے جو جواب دیا فرمایا تمہاری نفلی طواف کے مقابلے میں اپنے پیر و مرشد کی مجلس میں بیٹھو اور اس سے تم نصیحتیں حاصل کرو کیا حضرت کو کعبے کی عظمت کا پتہ نہیں تھا نفلی طواف کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں تھا حضرت کو ضرور پتا تھا اور حضرت نے جو جواب دیا وہ جواب ہمارے دل کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے وہ جواب کیا ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے خاص طور سے دعا کریں اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے مسلمانوں کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرمائے یہاں مسجد کی زمین کی خریدی کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت ہے آپ کا ایک روپیہ ستر روپیہ کا آپ کو فضیلت دے گا سو روپے سات سو روپے کے خاص طور سے آپ اتنا دیں اتنا دیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر یہ مسجد کے حساب کا چکتا ہو جائے اور کافر کے حق میں ملکیت میں جو زمین ہے اس سے نکل کر مسجد کی ملکیت میں آ جائے اور خاص اپنے آپ کے اندر بدلاؤ لائیں ایسا بدلاؤ لائیں کہ رمضان کی لذت تراوی کی لذت سحری افتاری کے مزے آپ لوٹنے لگے تو اس دن آپ ہمیں یاد کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ صحیح معنوں میں رمضان کی لذتوں سے ہمیں روح شناس پروائیں اللہ تعالیٰ کہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے دشمن کو تباہ تاراج کرے نیست و نابود کرے اللہ دنیا کے چپے چپے میں آخا کی سنتوں کو زندہ پروائے قرآن کے پرچم کو لہرائے آمین باخردان الحمد رب العالمین